آواز لگ چکی ہے بھائیوں اور بہنوں حج کی آواز لگ چکی ہے اٹھو نیت باندھ لو اور لبیک کہہ دو لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک کلک لبیک ان الحمد و نعمت الک لا شریک الک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں کے تمام پتھر درخت اور عمارتیں بھی تلبیہ پڑھتی ہیں دائیں طرف زمین کے آخری کنارے تک اور بائیں طرف بھی زمین کے آخری کنارے تک زمین کے پتھر اور درختوں نے ہمارے معلوم نہیں کتنے گناہ دیکھ رکھے ہیں اور ہمارے گناہوں والی کتنی باتیں سن رکھی ہیں اٹھو حرم شریف کی طرف دوڑو میقات پر احرام باندھو اور دیوانہ وار پڑھو لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت الکول ملک لا شریک لک دیکھو مدینہ منورہ سے آواز آ رہی ہے ایوہ الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجو اے لوگو اللہ تعالی نے تم پر حج فرض کر دیا ہے بس تم حج کرو بس بات ہی ختم ہو گئی مدینہ پاک سے حکم آ گیا اب تو جانا ہے انشاءاللہ جو بیچنا پڑے اسے بیچنا سعادت جو چھوڑنا پڑے اسے چھوڑنا سعادت اس میں جتنا تھکنا پڑے وہ تھکاوٹ سعادت ارے جلدی کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹیں آ جائیں جنہوں نے اب تک یہ فریضہ ادا نہیں کیا وہ آج سے ہی دو رکعت نفل روزانہ ادا کریں اور خوب دعا مانگیں خوب کڑکڑائیں جن کی اولاد جوان ہو چکی ہے اور وہ استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنی اولاد کو حج کرائیں تاکہ اولاد کے فرائض پورے ہوں اور ان کی زندگی با مقصد بنے بھائیوں نوٹوں کی گنتی میں نہ پڑو یہ نوٹ ہمیں اس لیے ملتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ان کے ذریعے اپنے فرائض ادا کریں ہاں اپنی اور اپنی اولاد کی ایک گنتی ہر وقت ضرور کرتے رہو کہ کتنے فرائض ادا ہو گئے اور کتنے باقی ہیں فریض نماز فریض زکوٰۃ فریض سیام فریض حج اور فریض جہاد فی سبیر اللہ ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جن کے پاس حرمان شریفین جانے کے اسباب نہ ہوں اور وہ جانے کا شوق رکھتے ہوں تو وہ ہر نماز کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اللہ آسانی ہو جائے گی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ شریک الک البیک لا شریک الک